حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے دو نمونے مناسب ہوگا کہ آج ہماری مجلس کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے ہمیں ملتے ہیں اگر ہم ان دونوں نمونوں کو سامنے رکھے اور ان کا باہمی موازنہ کریں تو محسوس ہوگا کہ حکمت جو کہ دعوت کا اولین عنصر ہے کس درجہ کمال حسن کے ساتھ ان کی دعوت میں جلوہ گر ہے اور پیغمبرانہ انداز تبلیغ کی مکمل نمائندگی ان کے طرز خطاب میں موجود ہے ایک نمونہ تو وہ ہے جب کہ انہوں نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی اور دوسرا نمونہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا ان دونوں دعوتوں کے انداز بیان میں حکیمانہ تنوع پایا جاتا ہے صرف انداز گفتگو اور پیرائے بیان ہی میں فرق نہیں ہے بلکہ موقع کا لحاظ اور مخاطب کی نفسیات کا گہرا علم بھی جھلکتا ہے اور یہ کہ کس طرح دل کی پنہائیوں میں بات اتار دی جائے اگر آپ ان آیات کو پڑھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل فرمایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے والد کو دین کی طرف بلانے کے سلسلے میں کی پھر اس خطاب کو ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے اپنے قوم سے کیا تو آپ کو دونوں میں واضح فرق نظر آئے گا ایک فرزند اپنے باپ کو دین کی دعوت دیتا ہے وزقر فل کتاب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 ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا ابا شیطان کی پرستش نہ کیجیے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے گا تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے ان آیات میں حسب ذیل امور واضح طور پر نظر آئیں گے نمبر ایک پدرانہ شفقت کے جذبے کو ابھارا گیا ہے یا ابتی کے طرز خطاب پر غور کیجئے میرے باپ یا میرے ابا جان میرے بابا جس طرح بھی آپ ترجمہ کریں اس انداز خطاب میں بیٹے کی سعادت مندی محبت اور فروتنی پوری طرح نمایاں ہے اس انداز خطاب کے لطف کو سمجھنا ذوق سلیم پر موقوف ہے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کریم کی زبان سے آشنا کیا ہے اور وہ اس کے لہجے کی روح کو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ ایسی آیت پڑھتے ہیں جن میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آواز میں لرزش آ جاتی ہے اور چہرے سے اور چہرہ ڈر سے سرخ ہو جاتا ہے اور جب ان آیات کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا ذکر ہے تو ان کا دل پسیجتا ہے اور آواز میں محبت کا سوز اور نرمی نمایاں ہو جاتی ہے جب ایک فرزند اپنے باپ کو میرے بابا میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو وہ اس کے جذب شفقت پدری کو بیدار کرتا ہے اگر دائیانہ تکبر کے ساتھ وہ کہتا جناب والا سنیے اے کاہن بزرگ غور کیجئے آذر حضرت ابراہیم کے والد کاہن کے یعنی کاہن مابد کے پروہت بھی تھے تو اور ہی بات ہوتی مگر وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان یا ابتی اور سمجھ بوجھ کر قصدن انہوں نے یہ انداز محبت یہ انداز مخاطبت اختیار فرمایا تھا کہ ان کی بات دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور پدرانہ محبت کی دل کے پدرانہ محبت دل کے دروازے کھول دے ایک باپ خواہ وہ جتنا بھی اپنے فرزند سے خفا ہو لیکن جب اس کو وہ میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے اور اس کی بات سننے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوتی جذبے دعوت اپنی دعوت میں جذبہ ایمانی سے پہلے شفقت پدری کی خابیدہ تاروں کو چھیڑا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات محبت ایمان سے پہلے دل میں گھر کرتی ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص شفیق باپ تو ہو مگر مومن نہ ہو اس کی شفقت کا سوتا جاری ہے اور ایمان کا سوتا خشک ہے لہٰذا اگر اس کو دعوت دینا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہوگا جو کھلا ہوا ہے ایک دائی و مبلغ جسے حکمت کی نعمت ملی ہے کبھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا اگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کرے تو خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دعوت کو بھی دائی اور مبلغ اگر درست مزاج ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا ولو کنتا غلیظ القلب لن فضو من حولک سورہ آل عمران اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب کر مخاطب فرمایا اور ایک انتہائی نازک صورتحال کے موقع پر تو خطاب اس طرح فرمایا یا ہم اے چچا جان یہ وہ موقع ہے جب اسلام کے بارے میں ابو طالب مگو کے عالم میں مگو کے عالم میں تھے اور قریش کے مقاطع کا خوف ان پر تاری تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم واللہ لو وضعو الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہو چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دیں اور کہیں کہ اس مہم سے میں باز آ جاؤں تو بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس وقت تک اس میں میں لگا رہوں گا تا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کے پیچھے اپنی جان قربان کر دوں اس نرم گفتاری جو اپنے مسلک پر پختگی کے ساتھ تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کا انسانی جذبہ ہمدردی اور شفقت ابھر آیا اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے آبائی دین پر قائم رہے مگر انہوں نے کہا یبنا اخی اے میرے بھائی کے بیٹے لفظی ترجمہ تو یہی ہوا مگر اس لہجے میں شفقت کا اثر ہے جیسے کوئی کہے میرے بیٹے میرے بچے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا چچا جان کہہ کر اسی طرح جواب بھی میرے عزیز یا میرے بیٹے کہہ کر ابو طالب نے دیا اور فرمایا اذهب یبن اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا میرے بیٹے تم اپنا کام کرتے رہو اور جو جی چاہے کہو میں اللہ کی قسم تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دلائل کا حسن انتخاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کے وقت منطقی گرفت سے کام نہیں لیا اور نہ ایسی باتیں کہیں جن کو صرف بڑے ذہین قسم کے لوگ یعنی انٹیلیجنس یا ہی سمجھ سکیں بلکہ روزمرہ کی آئے دن کی اور جانی بوجھی باتوں سے ابتدا کی ایسی بات کی جو ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ سکے اور واقعہ بھی یہی تھا کہ ان کے والد اگرچہ عمر رسیدہ تھے مگر عقل کا بچپن ختم نہیں ہوا تھا لہٰذا ان سے کہا بجان آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ کسی کام آ سکے پھر فرمایا کہ مجھ پر وہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں یہ بات بھی بجائے خود ایک باپ کو خوش کرنے والی ہے کہ اس کا بیٹا علم و فہم میں سمجھ بوجھ میں اس سے بڑھ جائے اور یہ کوئی اچمبھے کی یا خرق عادت قسم کی بات نہیں تھی بہت دیکھا گیا ہے کہ باپ ناخاندہ ہے اور بیٹا پڑھ لکھ کر عالم فاضل ہو گیا ہے یا باپ نے کم پڑھا ہے بیٹا باپ سے بڑھ گیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان مجھ پر وہ حقیقت آشکارہ ہو گئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے لہٰذا میری پیروی کیجیے میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے شیطان رحمان کا نافرمان ہے ان آیات میں سے ہر آیت اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے معنی و حکمت کے خزانے ان کے اندر بند ہیں شیطان کا نام تو لیا مگر اس کی ماہیت اور کوئی علمی باتیں نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد جب اس درجے سادہ لوہی کا کام کر سکتے ہیں کہ بت تراشی کو اپنا پیشہ بنا لیں تو ان سے یہ توقع بیکار تھی کہ وہ گہری اور نازک قسم کی بات سمجھ سکیں گے لہٰذا ان کو صرف اس قدر بتانے پر اکتفا کیا کہ ابلیس کا سب سے گڑا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان و رحیم کا نافرمان ہے آخر میں کہا ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان سب سے بڑا رحم فرمانے والا اس کا عذاب آپ پر نہ آ جائے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے گروہ کا ایک فرد بن جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت فطرت انسانی اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو ایک انداز بیان یا دعوت اسلوب کا دعوت کا اسلوب وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کرتے وقت کیا تھا اور جو بھی آپ نے سنا اب دوسرا انداز بیان یا اسلوب دیکھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے وقت اختیار کیا دونوں کا فرق خود ظاہر ہو جائے گا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون سورة الشعراء اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان آیات کریمہ پر غور کیجیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ فراست اور حکیمانہ بالغ نظری کا اندازہ کیجیے اپنی قوم کے معبودان باطل کی کوئی حجو نہیں کی اور نہ ان کو برے نام سے یاد کیا اگر ایسا کرتے تو عین ممکن تھا کہ ان کے مخاطب بفر جاتے اور سرے سے بات سننے ہی کے لیے تیار نہ ہوتے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے خود کچھ کہنے کے انہی کو مجبور کیا کہ وہ بولیں فرمایا ما تعبدون کس چیز کو یا کس چیز کی تم لوگ پرستش کرتے ہو قالو نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں منطقی دلائل سے کام نہیں لیا اور نہ فلسفیہ نہ موشگافی کی صرف یہ سوال کیا کہ آیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی انہی دو بنیادوں پر قائم ہے انسان کو جب پکارا جائے تو سنیں پھر نفع کی اس سے امید ہو یا نقصان ہی کا خوف ہو یہی وہ دوسرے یا یہی وہ دو سرے ہیں جن سے انسانی زندگی بندھی ہوئی ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی سے تعلق انہی بنیادوں پر قائم ہے نفع کی امید اور نقصان کا خوف سچ یہ ہے کہ زندگی کی پوری گردش اس بنیادی نقطے سے مربوط ہے بل وجدنا آباءنا سورة الشعراء کہنے لگے بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے یہی وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کہلانا چاہتے تھے کیونکہ یہ جواب دراصل جہل و آجزی کا اعتراف ہے وہ کوئی جواب دے نہیں سکتے تھے یعنی یہ جو نام وہمی معبودوں کے رکھے ہیں ان کا کہیں وجود بھی ہے یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور پتھروں کے سہارے کھڑے کیے ہوئے بت یہ وہمی اور افسانوی معبود جن کا کہیں وجود نہیں ان کا زندگی سے کیا رشتہ ہے اور انسانوں کے لیے یہ کر کیا سکتے ہیں جس کس درجے کا مداوع بن سکتے ہیں کس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کوئی علمی توجہ کوئی حقیقت اور علم پر مبنی بنیاد بھی ان کی ہے ذہانت قوت گفتار اور مخاطب کی مدافعانہ صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ان آیات کریمہ کو بار بار پڑھیے آپ محسوس کریں گے کہ ان میں ایک جہان معانی آباد ہے ایک معنی سے دوسرے معنی روشن ہوں گے ایک بات سے دوسری کار آمد بات نکلے گی اور ان دونوں انداز بیان والد کو دعوت دینے اور قوم کو خطاب کرنے کا فرق واضح ہوگا اور یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر برحق ابراہیم علیہ السلام کو کس درجے انسانی نفسیات پر عبور عطا فرمایا تھا اور ذہن و قلب کے باریک سے باریک سوتوں کو جگانے اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مہارت انہیں حاصل تھی اپنے مخاطبین سے کس طرح انہوں نے وہ سب کچھ اگلوا لیا جو ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھا ان کی ذہانتیں قوت گفتار مدافعانہ صلاحیتیں سب ظاہر ہو گئیں اور آخر میں ان کے ترکش کا آخری تیر بھی نکلوا لیا بل وجدنا آباانہ یفعلون بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کہلا کر گویا ان سب کی جھولی خالی کروا لی اب وہ دیوالیہ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 پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا قرآن کریم کا طرز اس بات مفصل اور نفی مجمل یہاں قرآن کریم کا ایک عجیب دلاویز نقطہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے توجہ ہوئی وہ فرماتے ہیں فلاسفہ یونان جب اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر کرتے جس کو وہ اپنی فلسفیانہ زبان میں واجب الوجود یا مبدع فیاض سے یاد کیا کرتے تھے تو وہ ان صفات کی زیادہ تفصیل اور گہرائی میں جاتے تھے جو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں یعنی سلبی صفتیں وہ ایسا نہیں ہے اور اس بات سے مبرہ ہے اور جب اس باتی صفات کا ذکر ہوتا اللہ ایسا ہے اور اس کی یہ صفت ہے تو اس میں اجمال سے کام لیتے اس طرح فلسفے میں سلبیات کا بیان مفصل ہے اور ایجابیات کا ذکر اجمالاً ملتا ہے برخلاف قرآن کریم کے اس میں ایجابیات کی تفصیل ہے اور سلبیات کا اختصار ہے دوسرے آسمانی مذاہب اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں یہی مشترک وصف ملے گا کہ اس بات مفصل اور نفی مجمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثباتی بیان قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ لا الہ الا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 غالب زبردست بڑائی والا خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اور اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے اور سلبی صفات کا ذکر پڑھیے لیسا کمس شیء وهو السمیع البصیر سورۃ الشورى اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھتا سنتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ سلبی صفات خواہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں ان کا وہ اثر نہیں پڑ سکتا جو ایک اس باتی بیان کا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی اور گزری ہوئی نسلوں کی زندگیاں گواہ ہیں کہ انسانی زندگی اس بات پر قائم ہے نہ کہ نفی پر نفی کی نسبت انسانی زندگی اور تمدن میں بہت معمولی ہے دلی جوش اور امنگ کے ساتھ اللہ تعالی کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو سن کر کے ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی پر جمے بیٹھے رہتے ہیں فرمایا کہ کیا تمہاری وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تم کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں اس ارشاد میں نفی مجمل ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اور دعوت کی بات آئی تو اس میں وسط بیانی اور فراخ دامانی سے کام لیا گیا اور اس بات مفصل کا رنگ آ گیا اور فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوبُ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْجِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدا رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ وہی دکھلاتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا ان آیات کریمہ میں اللہ کی پانچ صفات کا ذکر ہے تخلیق ہدایت رزق شفا اور موت و حیات پر قدرت جبکہ بتوں کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا اس میں صرف دو باتیں دریافت کی تھیں کیا وہ دعا سنتے ہیں اور کیا وہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا اور اس کا ذکر شروع کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی روح جھوم اٹھی ہو اور وجدسا آ گیا ہو جوش اور امنگ کے ساتھ بیان کرنے لگے فطری بات ہے کہ انسان جب کسی شے میں لذت محسوس کرتا ہے تو اگر وہ کھانے کی ہوتی ہے تو دیر تک منہ میں رکھتا ہے کام و دہن کو زیادہ سے زیادہ مزے لینے کا موقع دیتا ہے لیکن اگر کوئی تلخ شے ہوئی اور اس کا استعمال ضروری ہوا تو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک ہی گھونٹ یا ایک ہی نوالے میں اس کو حلق سے اتار لیتا ہے چنانچہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر چھیڑا تو جذبات میں جوش اور ایمان میں حرکت آ گئی اور فرمایا یہ میرے لیے باعث ضرر ہیں مگر ہاں رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور جو کہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور جس سے مجھے امید ہے قیامت کے روز میری غلط کاریوں کو معاف کرے گا دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی اتنا کہنے کے بعد بھی ان کی طبیعت سیر نہیں ہوئی جیسے ہی اللہ کا نام زبان پر آیا دل امنڈ آیا موقع و مناسبت سے بے نیاز ہو کر دل کی آواز دعا بن کر نکلنے لگی ربی حبلی حکمن و الحقنی و جالنی لسان صدقن فل آخرین و ورثت جنت النعیم سورة الشعرات اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکو کاروں میں شامل کر اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک کر ذکر نیک کر اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر اتنا عرض کرنے کے بعد باپ کی یاد آ گئی کیونکہ وہ بت پرستوں کے قائد اور مندر کے بڑے پجاری اور مشہور کاہن تھے اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم سورۃ الشعراء اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا ان آیتوں کے بعد یہ بھی پڑھیے ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم وآتیناه فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سورة النحل بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے تمت بالخیر